حضرت کثیر اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے پھر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مقام ابراہیم کے ایک کنارے کے ساتھ دو رکاتیں پڑھی اور آپ کے اور طواف کرنے والوں کے درمیان کوئی نہ تھا سنن نسائی حدیث نمبر سات سو انسٹھ